السلام علیکم خواتین حضرات عید ملن یو کے اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آپ سوچتے ہوں گے کہ عید ملن کے اس موقع پہ آج کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ رات بارہ بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہم عید ملن اسپیشل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت یو کے میں موجود ہیں جو یورپ میں موجود ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں موجود ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اکثر بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہونے والا کوئی ہو شاید وہ اس بات کا مداوع چاہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت اپنے فلیٹس میں یا اپنے ان دوستوں کے درمیان موجود ہیں جہاں پر ہم ان کی محبتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان خوشیوں کے موقع پر ہم کسی طور سے ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بچی خوشی خوشیاں ہمارے پاس موجود ہیں کچھ دے دیا کرتے ہیں اور کچھ خوشیاں لے لیا کرتے ہیں اس موقع پہ وی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس گلوبل فیملی کے اس تصور کو اس حد تک مضبوط کر دیں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں اب آپ کا تعلق امریکہ میں کسی بھی شہر سے ہو آپ کا تعلق یو کے سے ہو آپ کا تعلق اسکین کنٹری سے ہو یورپ کے کسی ملک میں آپ موجود ہوں آپ کو یہ خیال بلکہ اس بات کو یقیناً گمان نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے موجود ہیں اور مختلف ممالک موجود ہیں یورپ کے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے احساسات کے ذریعے سے اپنے ان تمام گھر والوں کو چاہے ان کی بیوی ان کی ماں ان کے والد ان کی بہنیں ان کے بچے دنیا میں کسی بھی خطے میں موجود ہیں اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے پیار بھرے کلمات ان تک پہنچا سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جس طرح سے بر سر پاک و ہند میں ہماری روایات میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ قربانی کا جب موقع آتا ہے اور بقر عید کے موقع پہ جس انداز سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے جانوروں کا خریدنا جانوروں کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا پھر سنت ابراہیمی کو ایک مضبوط اور مستحکم تصور کے ساتھ منانا اور اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا کیا یو کے میں رہنے والے کیا امریکہ میں رہنے والے کیا اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہنے والے اس تہذیب اس کلچر اور یہ جو ہمارے ایک سماجیات کا جو ایک ہے کیا اس سے اب مطابقت رکھتے ہیں ایسا تو نہیں ناظرین کہ قربانی کا جب وقت آتا ہے یا جو عید آتی ہے اس موقع پر صرف برائے نام جو ہے وہ اس بقرعید کو منایا جاتا ہو اور وہ لوگ جس تصور کو حاصل کرنا چاہتے ہو ممکن ہے یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ شاید اس سے اب وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آج اسی تصور کے تحت ہم آپ کے درمیان موجود ہیں اور کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی شامل کریں اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ جس انداز سے برسری پاک و ہند میں نوجوانوں میں جو ایک شعور بیدار ہو رہا ہے کہ وہ اب اپنے اجداد کے اس طور طریقے پہ چل رہے ہیں کہ مزید قربانی کے تصور کو اپنے اندر رچا بسا رہے ہیں کیا اس طرح سے ویسٹرن سوسائٹی میں ہم یہ تصور دیکھتے ہیں یا وہی بات ہے کہ سلاٹر ہاؤسز کا تصور اپنے پیسوں کو قربانی کے نام پر پاکستان بھیج دینا اور جس انداز سے ہم اپنے رشتے داروں کے یہاں اپنے عزیز و اقربا کے درمیان جایا کرتے ہیں اور اپنی ماں کے ہاتھ چومنا اپنی بہنوں کے یہاں جانا ان کو اپنے یہاں بلانا یہ تمام محبتیں یہ تمام کیفیات یہ تمام احساسات دراصل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ میں اب بنیادی طور پر فرق کیا ہو گیا ہے میں جانتا ہوں ناظرین اس وقت آپ میری آواز کو سن بھی رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ مچل رہے ہوں گے کہ کسی طور سے اس پروگرام میں شامل ہو کے کہیں دور دراز بیٹھی بھی اپنی ماں کو اس پلیٹ فارم اور اس ایوان کے ذریعے سے پیغام پہنچا دوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ کاش اس عید کے موقع پہ میں لندن میں نہ ہوتا اپنے معاش کے لیے اس وقت میں امریکہ میں نہ ہوتا بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہوتا اپنے ڈرائنگ روم میں موجود ہوتا میرے بچے کہیں بیٹھ کر قربانی کے جو وہ انداز ہیں اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے اور بیٹھ کے پوری فیملی گفتگو کر رہی ہوتی ہے میں بھی کہیں ان کے درمیان موجود ہوتا اور ان سے گفتگو کرتا پیار بھری باتیں کرتا اور ان کو دعائیں دیتا لیکن ناظرین آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ موجود ہیں آپ کس طرح سے موجود ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ کی کالز بھی شامل کروں گا اور یہ گفتگو بھی رہے گی آپ کی ملاقات ان تمام پیاروں سے ان تمام ستاروں سے بھی کراؤں گا کہ جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں جن کی باتیں آپ سنتے ہیں جن کی آواز آپ سنتے ہیں اور جو بے شک آپ کے آئیڈیل ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کا تعارف ان سے آپ کی بھی گفتگو میری بھی گفتگو اور ان آپ کی کالز بھی شامل کریں گے سب سے پہلے میں آپ تمام افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں اور چونکہ آج پاکستان میں عید کا پہلا دن اور یورپ میں اوبیسلی تیسرا دن ہے تو آپ تمام کو عید کی بہت بہت مبارکباد سمجھائی سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بھائی آپ بزرگ تشریف رکھے بہت بہت عید کی مبارکباد آپ کو بھی اوکے صاحب السلام علیکم مبارکباد تشریف رکھیے السلام علیکم عید کی بہت مبارکباد السلام علیکم وعلیکم عید کی بہت مبارکباد آپ کو تشریف رکھیے صاحب السلام علیکم عید کی بہت محمد علی بھائی السلام علیکم عید کی بہت مبارک بات تو جناب یہ ہمارے آج کے پیارے سے ستارے اور ان کا تعارف آج سے میں کیا کراؤں روزے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کو روز ہی پسند کرتے ہیں روز ہی ان کی گفتگو سنتے ہیں میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے ہرد نعت گل شاعر ہیں ماشاء اللہ اور اللہ نے ان کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے بہت خوبصورت انداز سے کلام پڑھا کرتے ہیں جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پچھلی ماشاء اللہ کئی دہائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صنع اور توصیف کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو ماشاء اللہ بہت بلند مقام سے نوازا ہے ہمارے بزرگ ہیں سینئر ہیں بلکہ میں کہوں کہ مڈل لیول ہیں تو غلط نہ ہوگا محترم جناب الحاظ صدیق اسماعیل صاحب ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ماشاء اللہ مطلب ایک جملہ ہے کہ یہ کہوں گا کہ یہ جملہ غلط بھی نہیں ہے بلکہ ریکارڈ پر ہے کہ اس وقت یہ پوری دنیا کے طلباء جو ان سے ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں ان کے استاد ہیں اور بے شک ہمارے بھی اساتذہ میں شامل ہیں ممتاز محب آپ دے رہے ہیں حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے محترم جناب مفتی سہیل امجدی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ نے ان کو ماشاء اللہ میرے ساتھ اسٹار ٹائم میں دیکھا بڑا خوبصورت ان کا ہمارا جو ہے وہ ایک پینل ہوتا تھا بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں بہت ہی اچھی ریفائن اسکالر اپروچ ہے محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب ان کے بعد ماشاء اللہ جو نام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اپنے انداز کے حوالے سے اپنی آواز کے حوالے سے بڑے منفرد شناخہ ہیں اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے انداز کو بہت سے لوگ کاپی کیا کرتے ہیں لیکن یوسف شخ صاحب کا انداز وہ ہے جس کو واقعی کاپی کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ بڑا ہی منفرد انداز ہے لیکن یقین مانیے جو مٹھاس ان کی آواز میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت بلند مقام عطا کیا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح اور توثیق میں لگے ہوئے ماشاء اللہ محترم جناب یوسف مومن صاحب ان کے بعد تشریف رکھتے ہیں آج ٹائم پروگرام آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے اور صناخان رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے اپنے انداز سے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں اس کی کا ایک نیا اضافہ ہے اچھا اضافہ ہے خوبصورت انداز تکلم جناب آغا منہاج صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ نوجوان سناخانوں نے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نوجوانوں میں عام کیا ہے میں موال کا یہ بات کہوں گا کہ نوجوانوں کا بڑا کردار ہے اور اسی میں ایک نام جناب محمد علی سوروردی صاحب آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر میں اس عید ملن کے موقع پہ کہ جہاں ہم یو کے یورپ امریکہ وہ تمام لوگ جو کہ وقت دیار غیر میں موجود ہیں ان کے ساتھ اس عید کی خوشی کو منانے پر نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ آج چونکہ ہمارا پہلا دن ہے اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں سویدھا سوالات کی اطلاع کرتے ہیں کینیڈا جانا رہا ماشاء اللہ آپ کا ناروے جانا رہا آپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے اور ایک مشاہدہ ہوتا ہے تجربہ یہ کہ آپ وہاں گئے وہاں جا کے آپ نے دیکھا مشاہدہ فائدہ یہ ہے کہ ہم صرف یہاں سے بیٹھ کے اسسمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا فرق ہے ایسٹ اور ویسٹ کی عید کے اندر بسم اللہ الرحمن جناب سب سے پہلے تو میں کے ٹی وی کے تمام ناظرین کو اس پوری ٹیم کی جانب سے ایک مبارک پیش کرتا ہوں اور کے ٹی وی کے ایک احساس ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کے ٹی وی میڈیا کی تاریخ میں وہ پہلا چینل ہے جس میں ایک ہی دن پر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے تمام ناظرین کے لیے عید اور اذانوں کا اہتمام کیا الحمد للہ اس کا یہ شعوری طور پر کوشش کی گئی اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ پاکستان سے باہر عید کا جو تصور ہے وہ اس حوالے سے بہت مشکل ہے کہ جو پودا اپنی سرزمین سے اکھاڑ کر کسی اور سرزمین میں لگایا جاتا ہے اس کے وہاں پلٹنے کے امکانات اور وہاں کی آب و ہوا میں اس کے نشوونما پانے کے امکانات ذرا دشوار ہوتے ہیں جی۔ لیکن جہاں ایسا ہوا بھی ہے اور کمیونٹی بڑھ گئی ہے اس میں بھی ہم اپنے ثقافتی سرگرمیوں کو پورے طور پر منتقل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کمیونٹی کی تعداد ہوتی ہے اس تعداد پر انحصار ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلچرس کو اپنے مذہبی تہوار کو کس طرح منا سکتے ہیں عید قربا یا عید عید الفطر کے جو ایام آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبارت ہے رشتوں سے ماں باپ بہن بھائی ان سارے رشتوں کے درمیان عید کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے اور اگر یہ دور ہو تو ہم کتنے ہی آسودگی میں ہوں ہماری خوشی وہ خوشی نہیں ہوتی جو فطری تقاضوں کے تحت ہوتی ہے تو پاکستان سے باہر جو لوگ عید مناتے ہیں وہ اس طرح سے ادھوری عید مناتے ہیں یعنی اس کا روحانی پس منظر ہے اللہ کے قربانی کرنی ہے انہوں نے اپنے طریقے سے کرنی ہے لیکن وہ جو دل میں خلیش ہوتی ہے کارڈ خریدے جا رہے ہیں بدن آ رہے ہیں تمام کیا جائے گا اور آج سارے خاندان سے بات کی جائے گی اور دوستوں کو اقان احباب کو فون کیے جائیں گے یہ تیاری ہے جبکہ ہم صبح اٹھتے ونا فون کرنا اپنے احباب میں ملنا جانا آنا والدین کیا جانا پھر قبرستان جانے کا جو تصور ہمارے یہاں عید کی نماز پڑھ کر اپنے بزرگوں کے سلام کے لیے باہر والے اس کے لیے پرست ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد کی قدروں وہاں نہیں ہیں جو اس سرزمین میں ہیں تو ان کی اس محرومی کو دیکھتے ہوئے ان کی عید یقیناً عید تو وہ بھی ہے کیونکہ وہ بھی رمضان کی برکات سے فیض حاصل کرتے ہیں لیکن اب کس حد تک کر پاتے ہیں اور کس دن کے ساتھ کر پاتے ہیں یہ بات جاری رکھتے ہیں سدھیر بھائی ماشاء اللہ آپ کا بھی انٹرنیشنلی اتنا سفر کرنا ہوا سبھی بھائی نے اپنا ایک تجربہ بتایا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کیا بات ہے کس طرح سے کیونکہ دیکھیں ایک تو بنیادی بات یہ جیسا کہ سبھی بھائی جزا نے اشارہ کیا کہ وہ صبح اٹھ کے ان کا جو نماز سے فارغ ہوتے ہی کارڈ کا خریدنا اور فوراً لپکنا ٹیلیفون بورڈ کی طرف کہ ابھی میں اپنی ماں کی آواز سن لوں یا اپنی بیوی کی آواز سن لوں یا بچوں کی آواز سن لوں کہ وہاں سے جب وہ پپا کہے گا تو میرے دل کو ایک تسکین ہو جائے گی کہ ہاں میرے بچے جو ہیں وہ خوش ہیں لیکن ہمارے یہاں تو بڑا مختلف معاملہ ہے ہمارے یہاں تو جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کی زیارت کی اپنے والد کی زیارت کی ان کی درجوشی کی پھر اہتمام رہا ہوتا ہے آوازیں لگ رہی ہوتی کہ جانور کو تیار کرو ہمیں نماز ادا کر کے آنا ہے قربانی کرنی ہے تو ایک ہر چیز سسٹمائز ہوئی ہے جی ہاں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ فرق کیا ہے ایسٹ اور ویسٹ کا اتفاق سے مجھے دو مرتبہ پاکستان سے باہر عید کے مواقع ملے ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ امریکہ میں وہاں کچھ تو اپنی فیملی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں بنائے فیملی کچھ ایسے ہیں جن سارے اکیلے رہتے ہیں تو ان کو تو محرومی کا احساس ہوتا ہے اور ان حضرات کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی پوری فیملی ہے لیکن بھائی بہن یہاں نہیں ہے کئی احباب پاکستان ہندوستان میں کہیں بھی ہے لیکن انہوں نے بھی اپنے حساب کتاب سے عید منانے کا ایک اپنا انداز بنایا ہوا ہے وہ کیسا انداز ہے کیا وہ یہ ہے کہ ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں اب ہماری طرح نہیں ہے کہ گلیوں کے اندر میں روڈوں پر ہمیں گائے جلا ہوئی بچوں کا شور ہوا ایک ہفتہ پہلے گھاس کھلائی جا رہی ہے اور ایک وہ عجیب وہ خدمت ہو رہی ہے وہ بچوں کا شوق کی بات ہوئی لیکن وہاں ایسا نہیں ہے اچھا وہاں تو آپ گھر کے باہر جانور بھی نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے نا وہ ان کا ایک الگ تو معاملہ ہے ہاؤسز کے ذریعے لیکن عید منانے کا انہوں نے اپنا ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ بھئی قریب قریب کی دس بیس فیملیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ وہ ان کا کھانا بنتا ہے اور آپس میں سب ملتے ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ ملتے ہیں اپنا وہ مناتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو دور رہتے ہیں نا اور جن کے اپنے یہاں ہیں ہاں، ہاں۔ ان کو قدر بہت زیادہ ہے وہاں پر تڑپ ہے ان کو میں یہاں ہوں نا تو مجھے اتنے قدر نہیں ہے ٹھیک ہے شام کو چلے جائیں گے نا قبرستان ابھی نہیں گئے تو شام کو چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے تین دن ہے عید پہ لیکن وہاں والوں کو جو تڑپ ہے نا اس میں جو ایک جذبہ پہ رہا ہے وہ اس کا بیان نہیں ہے میں بات کو سمجھنا چاہتا ہوں جیسے کہ وہاں پر اب فرض کیجیے ایسا بھی دیکھا کہ بیوی ہے یا بچے ہیں یعنی پوری فیملی جو ہے موجود ہے ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جہاں سے بیوی ہے بچے نہیں ہیں یا بیوی اور بچے ہیں تو ماں باپ نہیں ہیں بہن بھائی نہیں ہے تو بہت مختلف سچویشن مختلف جگہوں پہ لیکن دیکھا بھی گیا ہے جو میں نے سنا ہے جو سمجھا ہے یا جو میرا مشاہدہ ہے یا جو انٹریکشن ہمارا انٹرنیشنل رہتا ہے کہ باقاعدہ کچھ کمیونٹی ہالز بنے ہوئے ہیں جہاں جی۔ پر تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ لمحات ہوتے ہیں کچھ گھنٹے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آئسولیشن ہے وہ یہ سارے معاملات ہیں تو اس سبھی آپ کا بھی اس حوالے سے ایکسپیرینس رہا ہے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کو ہم اس وقت انوالو کریں یعنی ساری گفتگو ہے تو یہ ذرا شریعت کی روشنی میں ان باتوں کو ہم دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دو ہمیں ویژن میں دیکھنا پڑے گا یہاں جو ہمارا کلچر ہے جہاں تک قربانی کا تعلق ہے مسلمان کہیں بھی رہتا ہو اس کا جذبہ کم نہیں ہے ٹھیک لیکن سیٹن ٹائم پہ جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے ہماری جیسے حال صاحب نے بات کی میں تصدیق کروں گا کہ وہاں سے آپ جانور کاٹ نہیں سکتے ٹھیک وہاں پابندی ہمیں پابندی نہیں ہے تو ایک تو فیلنگس اور دوسرا وہاں جو ایک نیو جنریشن بورن ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے جس نے یہاں کا کلچر ہی نہیں دیکھا اگر اس کے ماں باپ یہاں کے ہیں تو ان کی طرف جو ہے وہ انتہا بھی ہوتی ہے ہاں۔ لیکن جو بچہ وہاں پیدا ہوا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے ٹائم نہیں دیا ہے کیونکہ سیکنڈ ٹائم ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف پاؤنڈ کماتے ہیں اپنے کلچر کو ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں دیکھیے دونوں چیزیں الگ ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو پاکستان میں رہ کے گیا ہے اگر اس کی کمپلیٹ فیملی بھی وہاں ہے ہاں۔ اور اس کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں تو وہ بندہ جو یہاں رہ کے گیا ہے وہ بہن میری جو یہاں رہ کے گئی ہے تو اس کی جو فیلنگس ہے وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہاں، ہاں، ہاں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو لوگ کمانے کے لیے گئے ہیں اور ان کی فیملی یہاں ہے کسی کی بیوی یہاں کسی کے بچے یہاں اس وقت ان کی سچویشن ہم اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر میں یہاں ہوں اور میری مدر اسی پاکستان کے کسی اور اسٹیٹ میں ہے کسی اور صوبے میں ہے تو کیسے میری وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو ہمارے مذہب نے ہمیں ایک تو فیملی کانسیپٹ دیا ہے جو وہاں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں ایک ایٹین ایئرس کے بعد ایک اپنی لائف ہے اپنی وہ ہے لیکن جو پرانے لوگ ہیں الحمد رہ رہے ہیں کچھ جگہوں میں اس چیز کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے لیکن ایک سیٹن ٹائم جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہاں کمیونٹی سینٹر ہیں مسجد ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن جو عید عید کی جو ہم لوگ جس طرح ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ ہم تین چار آٹھ دس دن پندرہ دن پہلے جانور لے کے آ رہے ہیں گھر پہ چھوڑا ہوا ہے بچے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ پانی دے رہے ہیں وہ والی چیز ہے وہاں اچھا، مجھے بات بتائیے اس سوسائٹی کا جو اثر ہے یعنی اس کی جو لوز ہے یا اس کی جو تہذیب ہے یا اس کا جو اپنا اقدار ہے بنیادی طور پہ وہ انفلوئنس کرتا ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی پہ مسلم کمیونٹی پہ اسپیشلی دیکھیں انسان کہیں بھی رہتا ہو کرے گا اس کی ریزن یہ ہے سپوز کریں میں اب چائنا گیا تو دیجیے مسلم مجھے تو حلال کھانا ہے نا تو مجھے حلال ڈھونڈنے میں چار گھنٹے لگ گئے ٹھیک ہے مجھے اپنی کنٹری میں جان نظر مارو الحمد للہ حلال ہے میں یو کے میں ہوں تو مجھے ہر چیز اٹھا دے اس کو ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی چیز حرام نہ ہو تو ظاہری بات ہے مسلمان کتنا بھی کمزور ایمان والا ہو یاد رکھیے گا یہ وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ حرام میں کھاؤں تو جو ہے وہ اس طرح اس کو فیس کرتا ہے اس طرح لیکن کیونکہ یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہم جانور ایک جگہ کاٹتے ہیں وہ پھر کلین بھی ہو جاتا ہے ہم خود بھی دھوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں لیکن وہ فیسلٹیز وہاں نہیں ہے ایک تو اس کی مین وجہ ہے دوسری چیز یہ کہ جو لوگ وہاں اب عید کر رہے ہیں اور ان کی فیملیز یہاں ہیں تو وہ تو آپ کو جب کالس آتی ہیں لوگوں کو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھ لگ جائے اور ہم اپنی فیملیز میں جائیں بات آگے صاحب یہ جو بات ہے دیکھیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے بہت جگہ دیکھا اور بہت جگہوں پہ سنا کالس کے ذریعے سے جو ہمیں پرسپشن آتے ہیں لوگ وہاں پر کسی طور سے کوشش کرتے ہیں بس اس موقع پہ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں ہندوستان میں ہوتے اپنوں کے درمیان ہوتے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان باتوں کو کہ جو ہمارے یہاں ویسٹ اور ایسٹ کا جو فرق ہے یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے بنیادی طور پہ بسم اللہ رحم الرحم اللہ علی محمد وعلی علی محمد بہت ہی اہم بات ہے دیکھیں یہاں پر عام طور پر اگر کوئی عزیز و قارب آپس سے ملتے نہیں ہیں لیکن کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے ایسا دل آ جاتا ہے ایسی رات آ جاتی ہے تو خاندان میں جو ہے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایک مقام پر اور آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے جنہیں شکر اگر ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ رضامندی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ جو لوگ یورپ میں یو کے میں جو ہے ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں سب سے اول تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دل ماں باپ کے رہتا ہے کوئی رشتے دار وہاں موجود نہیں ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ تنہائی ہیں بالکل اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ موجود ہیں لیکن گھر والے موجود نہیں ہیں ان کے لیے محرومیاں ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر والے موجود ہیں ماں باپ موجود نہیں ہیں یہ تمام محرومیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس مقام پر رہ رہے ہیں اپنی تہذیب کو اپنی تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنی تہذیب کو بھولے نہیں اچھا ایک بات دیکھیں سر ایک بات میں سمجھنا ہی چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ یہاں پہ ابتدا میں سبھی بھائی نے بھی تذکرہ کیا عیسا بھائی نے بھی کیا بھائی نے بھی کیا کہ وہ جو تصور ہے کہ جہاں پر سلاٹر ہاؤسز کے ذریعے یا پیسوں کو یہاں پر بھیج دینا اور قربانی ہو جانا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک وبل کی جانب جائیں رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کالس کے ساتھ اور کالس تھیں ان کی ان تمام کی جو اس وقت زیار غیر میں موجود ہیں ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر شوق سے اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے یاد رہے ناظرین آج جو تصور لے کر ہم آپ کے درمیان موجود ہیں وہ انتہائی حساس تصور ہے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے اس وقت آپ اپنے آپ کو دیار غیر میں شاید اکیلا محسوس کر رہے ہوں اور یہ محسوس کر رہے ہوں کہ پتہ نہیں ہم کب اپنوں کے درمیان جائیں گے اور وہ جو ہمارے یہاں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے ہمارے یہاں قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور عید کے مواقع پر جس انداز سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جاتا ہے آپ یہ سوچتے ہو ہوں گے کہ کب یہ موقع آئے اور کب ہم جا کر اپنی زمین پر قدم رکھیں اور جا کر ان تمام مواقع سے لطف اندوز ہو لیکن آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک گلوبل فیملی کا تصور آپ کو دے چکے تو اس وقت ہم آپ کے درمیان موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں آپ کا تعلق یو کے سے ہو نیبین کنٹریز سے ہو یورپ سے ہو امریکہ سے ہو سعودی عرب سے ہو متحدہ عرب امارات سے ہو آ کر ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ کے جذبات آپ کے احساسات کیا ہیں اور آپ کیا کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی جو ہم کمپیرزن کر رہے تھے ایسٹ و ویسٹ کا کہ ہمارے تہذیب کلچر تمدن یہ تمام چیزیں ہمارے اقدار میں یہ باتیں نظر آتی ہیں اس کا موازنہ کر رہے تھے بس پھر وہاں رہتے ہیں کہ ان کی محرومی یہ الگ جگہ ہے یہ الگ مقام ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر قربانی کو صحیح طور پر وہ کرتے ہیں تو قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن قربانی کا ایک لطیف فلسفہ جسے کہہ لیجیے لطیف مقصد وہ حاصل کرنے سے محرومی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ جب ایک والد جو ہے یا کوئی بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ جانور لاتے ہیں بچہ پوچھتا ہے کہ بابا جان یہ کیا ہے یہ لیے کیوں لائے ہیں تو جو ہے ابا اس اس سے پوری حقیقت بتاتا ہے کہ یہ لیے لائے ہیں ابراہیم پائے ہےبراہیم اسلام کا طریقہ ہے اب وہ ذبح بھی ہو رہا ہے اس بچے کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے کہ ابا جانور کیا ہے کیوں ذبح کر رہے ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ جو اسماعیل صد السلام کی قربانی کی جو اللہ العالمین نے مقبول فرمائی اور اس کی اسماعیل علیہ صد السلام کی جگہ جو ہے میڈا ذبح کیا گیا تو ہم لوگ ہم مسلمان اس طریقے کو اپناتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں یعنی وہ آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کی روح میں وہ بات ہے کہ ہم قربانی در اصل تھی یعنی وہ سنا سنا کے سنا سنا کے بچوں کی گروتھ جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے مثال کے طور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ بچہ ہے اذان ہوتی ہے بات اسے فرم کہتا ہے کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ یہ کیا ہے یہ آزان ہے جب اذان ہوتی ہے بندہ خاموش ہوتا ہے تو وہ بچہ دوسرے بچوں کو بھی کہتا ہے کہ جی آپ خاموش کیوں میرے بابا جان نے کہا کہ اسی لیے باپ جب نماز پڑھتا ہے اپنے ساتھ بچے کو جو کھڑا کرتا ہے وہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لیول سے جو ہے اس کی جو ہے پرورش ہو تعلیم و تربیت ہو اب یہ چیز وہاں پر نہیں ہوتی فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے لیکن جو حقیقی مقصد مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی محرومی ہے کہ جو حقیقی محرومیت ہے اور اس محرومی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے دور ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس مقام پر اس دن جب اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ لوگ دور ہیں لیکن اپنے اندر وہی خدمت کا جذبہ پیدا کریں کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی بعض اوقات خوبی پوری ہوتی ہے کہ جی ماں سے ملنا ہے جا کر مل ہے خدمت کچھ بھی نہیں ہے تو اس دن یہ دن ہمیں ارادہ کرواتا ہے ہم اگر اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہیں اپنے عزیز و قاری کو بھول چکے ہیں تو اس دن ہم عہد کر لیں کہ جو کچھ پہلے ہوا یا اللہ گے اس اسے معاف کرنا آج کے دن سے اس سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اپنے عزیز و قاری کے جو ہم سے دور ہو چکے ہیں ہم انہیں منا لیں گے یوسف بھائی آپ کا بھی ماشاء اللہ تجربہ رہا ہے انٹرنیشنلی آپ نے بھی سفر کیا اور کئی کئی دن آپ یو uh, کے میں گزار کے آئے دیگر ممالک میں گزار کے آئے ایک بڑا لطیف نکتا جس کی جانب مفتی صاحب نے اشارہ کیا بلکہ میں اسے لطیف بھی کہوں گا کسی حد تک اس سوسائٹی کے لیے بہانا بھی نظر آتا ہے ہمارے یہاں جیسے بچوں کو کہانیاں سنا سنا کر یعنی کہانی کے انداز میں رات کو جب ماں لوری دے رہی ہوتی ہے تو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بنیاد ہے تمہاری اور اس بنیاد کو سوتے میں اس بچے کو جو ہے وہ سونے سے پہلے اس بچے کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کا ذہن ان تمام باتوں کو جذب کر لیتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو تمام پکچر اس کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں اسی انداز سے جو قربان کے موقع پر جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بچوں کو شروع سے تربیت دی جاتی ہے اور میں نے اس برس دیکھا کہ ہمارے یہاں جس انداز سے شاید آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں کہ ہر سال ریشو بڑھ رہا ہے قربانی کا اور اس برس خاص بات یہ کہ نوجوان سب کا جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آیا یعنی ہمارے اجداد نے جو کنورٹ کیا نوجوانوں نے ایکسپٹ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ اگر اس طرح سے چلتا رہا ہے سلاٹر ہاؤسز یہ پیسوں کو کنورٹ کر دینا تو نوجوانوں میں وہ سوچ ختم نہیں ہو جائے گی تصور ہے بسم اللہ کا الرحیم سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو خاص کر امریکہ یورپ ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے اپنے فرماؤں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں یہاں والوں کو بھی کر دینا ہاں۔ یہاں والوں کے لیے ان شاء اللہ پھر حاضری ہماری ہے پرسوں جی۔ پاکستان کی حاضر ساتھ پاکستان کے تمام کرم فرماؤں کو بھی عید مبارک میں نے الحمد للہ سات عیدیں جو ہے وہ بکر عید ہاں. سات عیدیں پاکستان سے گزاری بکر عید آپ نے بڑا اسپیسیفک کر کے تھا بکرعید گیا <laughs> جی، ہاں. تو اور اتفاق یہ ہے کہ ساتوں عیدیں نگاہ میں گزاری جا رہی ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ لیکن جب امریکہ اور یورپ گئے تو وہاں جا کے ہماری خود خالی ہوتی تھی یعنی آپ نے سات اچھی ماشاء اللہ یعنی الحمد للہ تو وہاں جا کے ہمیں خواہش ہوتی تھی ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ یہ عید الضحیٰ کس طرح مناتے ہیں کس طرح جیسے پاکستان میں تو ہمارے ہاں ماشاء اللہ رونقیں لگی ہوئی اچھا وہاں پوری دنیا کے مسلمان آتا ہیں تو آپ کو اچھا ملتے جی، جی، جی، نہیں وہاں امریکہ یورپ جا کے ان لوگوں سے معلوم کیا اچھا، اچھا۔ وہاں جا کے بھی معلوم کیا کہ بھائی کیا آپ لوگوں کا کیا سسٹم ہوتا ہے تو وہاں میرا اپنا ذاتی مشاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سکتے ہیں بھیا ایک تو ترستا ہے اس ماحول کے لیے اچھا ہاں تو پھر ماشاء اللہ ایک ماحول ہوتا ہے گھر والے جاتے ہیں کیونکہ اپنے بچوں کو لے کے جانور خریدے جا رہے ہیں پسند کیے جا رہے ہیں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے یہ صفائی ستھرائی سے سارے فرائی جو ہے یہ ہم لوگ انجام دے دیں تو یہ ٹھیک ہے بجائے اس کے جب کوچوں میں گائے کھڑی ہوئی ہے جانور کھڑے ہوئے ہیں عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے ٹھیک ہے نا بھیا بس یہاں پاکستان میں ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو جناب حضور لگ جائے گا ایک گائے آ جائے تو پورے محلے کی ایک گلی کے کونے سے لے کے دوسرے گلی کے کونے تک پتا نہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ صبح آپ کی بات کرتی ہے معذرت کے ساتھ وہ بچے میں نے دیکھا وہ تربیت ہمارے یہاں جو ہو رہی ہے نا آپ کسی بچے سے پوچھیے فلاں محلے میں فلا گلی میں فلاں جو گھر ہے اس کے پاس گائے کیسی آئی ہے اس کا رنگ بتائے گا ہاں، ہاں. اس کا کٹکار کارڈ بتائے گا اور یہ بتائے گا کتنے کی لے کر آئے بڑی بات مطلب ہمیں بھی پتا ہوگا ہاں، پوری انڈسٹری اس کے پاس ہوگی کہ فلا انکل جو ہے انکل نے اتنے بکرے میںکرے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں میری بات ہے بنیادی طور پہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ فرق کیا ہے فرق بھائی میں آج سے کر رہا ہوں نا کہ یہاں میں نے اپنے بچے کو دیکھا بھائی پاکستان میں میرے اپنے بچے آج سے تقریباً چھ سات ماہ پہلے دو بکرے لے آئے چھوٹے تو پال پال کے ماشاء اللہ جوان ہوگا کل ان کی قربانی ہوگی نہیں بھیا سات سال آپ گھر سے باہر نہیں رکھتے نے بات آگے نکل جائے گی بات جاری رکھتے اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ عید ملن اسپیشل کے موقع سے پہلے کالے کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جناب میں عرض کر رہا ہوں جناب فرمائیے پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں یس یو کین اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوانی وعلیکم السلام and thanks for joining from America سدی بھائی آپ کچھ ساؤتھ آئی تھنک ساؤتھ جبن کیا کہنا چاہیں گے ماشاء اللہ ان کا جذبہ ہے بات ہم نے اچھی کی ہم گھر میں کرتے ہیں اور ہم فارم ہاؤس پر جا کر نہیں کرتے مطلب ہے کہ یہ سہولت وہاں میسر اچھا ہے اچھا دیکھیے بنیادی طور پہ وہ جو بات ہے وہ کہیں رہے گئی وہ بنیادی طور پہ چونکہ سبھی بھائی جو ہے وہ اچانک بیچ میں داخل ہوئے آ جائے تو اچھا ہے <laughs> وہ کیا کہنا چاہیے اس بارے میں کہ جہاں پر ایک تصور قائم ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں میں یہ تربیت موجود ہے لیکن وہ تربیت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امیرکا میں میں یا یو کے میں یا اسلامی میڈیا میں کنفیوز میں آپ کو نہیں لگتا کہ جس انداز سے ہاؤسز کا کانسیپٹ اور پیسے کنورٹ کرنے کا کانسیپٹ آ رہا ہے تو ہم ان نوجوانوں کو کیسے دیکھیں گے مستقبل میں مستقبل میں تو ظاہر ہے وہ وہاں کے ماحول وہاں کی فضا کا بھی تو اثر ہے نا بھیا یہ آپ تو ایک مشکل ایریا میں لے جا رہے ہیں یورپ میں نمائندہ سمجھ کے اتنے طویل عرصے یورپ میں رہتے ہیں ہاں۔ یہ جواب آپ سے لیں گے اچھا، نوجوانوں کی باتیں تو نوجوانوں نوجوان اگر سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بنیادی طور پہ ایک نوجوان کی حیثیت کیا دیکھتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ نے بھی اسٹڈی کی ہے مطالعہ آپ کا ویژن ہے کیسے دیکھتے ہیں اس پر کوئی انڈسٹری کا ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ یہ تربیت کا خاصہ ہے لیکن وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا یا سنت کے رہنے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی یا آئندہ سنگر سے بھی دیکھیں گے صرف اور صرف فارمیلٹی پوری ہوگی یعنی وہ جو روٹس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے جنید بھائی سب سے پہلے تو تمام حاضرین اور ناظرین کو اپنی جانب سے عید مبارک پیش کرتا ہوں ایک اہم نقطہ ہے جس پر ابھی تک ہم لوگ آئے نہیں ہیں وہ اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو تقریباً پندرہ بیس دن پچیس دن پہلے لانا اس کی سیوا کرنا اس کو گھاس پھوس کھلانا اس کو اناج وغیرہ کھلانا ہاں۔ اس سے محبت کرنا اس سے رغبت رغبت پیدا ہو ہے ہاں۔ اور رغبت پیدا اس حد تک ہو جائے کہ جب ہم اس کو ذبح کرنے لگیں تو ہمارا دل جو یہ کہے کہ واقعی ان کو قربان کا کیا بات کیا بات قربانی کا تصور جو ہے وہ یہ ہے آپ کو احساس ہو کہ آپ نے جو ہے قربانی بالکل اچھا مسئلہ یہ کہ آپ رہتے ہیں پاکستان میں انڈیا اور پاکستان میں ہم اپنے گھروں کے آگے جانور باندھ سکتے ہیں لا سکتے ہیں اس کی سیوا کر سکتے ہیں اب دور ہے اپارٹمنٹس کا اب ہم گھروں سے نکل کے بنگلور سے نکل کے اپارٹمنٹس کی طرف جا رہے ہیں اب دنیا جو ہے وہ اسپریڈ نہیں ہو رہی پھیل نہیں ہوئی دنیا ابھر رہی ہے اب جو ہے نا دبئی کے اندر آپ چلے جائیں آپ سعودی عرب چلے جائیں آپ کو ایک چلے گئے وہاں پر آپ حالانکہ وہ عرب کی سرزمین ہے وہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں پر آپ اپنے گھر کے آگے جانور نہیں باندھ سکتے بہتر بھی سراٹا ہاؤس کا کنسپشن ہے اور اب سے نہیں ہے ایک عرصے دراز سے ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں دو سے تین پرسینٹ لوگ ہیں مطلب دو سو تین پرسینٹ لوگ ہوں گے پاکستان اور انڈیا سے باہر نکل کے جہاں تک اس طرح کا کنسپشن ہوگا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ للہ ہمیں سننا سے ابراہیمی نبھانے کا وہ صحیح موقع مل رہا ہے اور آپ اسی بات سے اندازہ کر دیجیے کہ پہلے ہم جانور لایا کرتے تھے اپنے گھر کے قریب ہیں اب کراچی سے باہر منڈی لگنے لگی ہے اب اس بات کو بھی تصور تصور اب یہ جو ہے نا وہ یہ سب کچھ اسی طرح سے ہوتا رہے گا ان شاء اللہ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس فارمیلٹی کی طرف چلے جائیں گے یعنی آپ کو لگتا ہے اس لیے ہم کلام کرتے ہیں اور دیکھے جناب اس وقت ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے کس ملک اور کس شہر سے کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جنید بھائی بات کر رہا ہوں بلاسکو سے بلاسکو سے عمر صاحب بات کر رہے ہیں پہلے تو عمیر صاحب جناب اسکاٹ لینڈ سے میں بالکل سمجھ گیا پہلے تو میری جانب سے اور پورے کیو سی بھی اور ہمارے پورے پینل کی جانب سے عید کی بہت بہت آپ کو مبارکباد یعنی میرا بیٹا ہے دس سال کا وہ کام میرے پاس بیٹھا ہوا تین بار رہا ہے جناب یہ اپنی طرف سے سب کو ایک بار کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کو ایک بھی انگلش میں بات کرے گا اسامہ سے بالکل مطلب بات کرائیے جی بالکل بات السلام علیکم وعلیکم السلام I you enjoying your age انسکو I you enjoying your Eid چلو one thing how do you celebrate your Eid انسکو ہلو آئیں گے میرا خیال شاید لائن ڈراپ ہو گئی یہ بڑا لازی یہ لوگوں کی محبت ہے اور لوگوں کی جذبات ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اپنے کال ہے کون ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی, جی, جی، اللہ کا بہت شکر جی آپ سنا کیسے کیسے ہیں سے افتخار صاحب میں مطلب مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جو مختلف زبانوں میں جب کال جا رہی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے پاس اتنی محبت کرنے والے لوگ اور اتنی ساری زبانیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو مزہ آتا ہے بات کرنے میں فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں بالکل بات کیجیے میمن صاحب سے آپ بالکل گفتگو کریں ابھی آواز آپ میمن بھائی کی سنیں گے جی بسم اللہ السلام علیکم اسپین سے اسپین کے تمام ساتھیوں کو عید مبارک آپ نے یاد جی، کیا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلام کر کے جناب جی، بڑی شکریہ جناب جی۔ اچھا ایک بات آپ بتائیے چلو میں ایک کوشچن آپ سے کر لیتا ہوں کہ آپ وہاں پہ اسپین میں موجود ہیں میرا خیال شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ایک اور کالر کو جوائن کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السّلام کیا حال ہے جی اللہ کا بہت شکر ہے آپ ٹھیک ہے بہن سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو عید مبارک کہاں سے بات کر رہی ہیں ہاں جنید بھائی میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں ایرم ارم بات کر رہی ہوں انگلینڈ سے یہ بتائیے ارم کہ وہاں آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں یا فیملی کے بغیر ہیں عید کیسے منا رہی ہے کیا معاملات ہیں ہاں بھائی یہاں پہ میں بالکل اکیلی ہوں اور فرسٹ ٹائم میرے لیے اپنی فیملی کے بغیر ایک مین آئی ہے اچھا ہم سبھی کے لیے آئی ہوئی ہے اور فرسٹ ٹائم میں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اپنی فیملی اچھا۔ اور وہاں جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا ایک طریقہ قربانی کا وہ ساری چیزیں ہیں آپ کا پروگرام دیکھ قرضان تو بچے اس لیے کہ بہت میرا کہاں سب سے بات کروں رہا ہوں ایسا بھی ہوگا کہ جیسے اپنی فیملی والوں کے ساتھ آکیڑوں کے ساتھ لے کے مقصد بھی یہی ہے اس فورم کا یہ بتائیں کہ اسٹڈیز کے لیے کب سے آئے گی انگلینڈ میں اور آپ بیسکلی پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں ہندوستان سے بلانگ کرتی ہیں پاکستان سے آپ کے والدین وہاں پر ہیں بہن بھائی وہاں پر ہیں یہاں پہ بالکل اکیلی ہوں یہاں کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہاں۔ اپنے عزیزوں کو کیا پیغام دینا چاہیے میرا خیال ہے اگر اللہ کرے آپ کے گھر والے اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہوں تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے ان کو یہ کہنا ہے کہ میں اس کو بہت مس کر رہی ہوں اور ماں باپ کے ساتھ ہی ہے اور ان کے ساتھ سب کچھ بھی نہیں ہے بس ایک بات اب اپنے کیا کہنا چاہیے وہ عورتوں کا کیونکہ پلو ہے نا تو اپنے پلو سے باندھ لینا کہ ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ جو جملہ ادا کیا ہے نا یہ میں نے انگلینڈ کی فضاؤں سے سنا ہے یہ انگلینڈ کی فضاؤں میں رہ کر اگر یہ جملہ یقین مانو اپنے پلو سے باندھ لیا نا آپ نے تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی کبھی تنزلی کا منہ نہیں دکھا سکتا بس اپنے والدین کی خدمت اور ان کا قرب جو ہے یہ ہمارا ساتھ ہونا چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میرا خیال ہے بہت سے لوگ سمجھ گئے اس بات کو اور یہ صبح انٹرپریٹ کر دیں گے مفتی صاحب کو کوئی مسئلہ بھی جی جی کہنا یہ چاہتی تھی کہ میرے میاں کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اپنی قربانی اور اپنے میاں کی قربانی کے پیسے جو ہے وہ میں پاکستان بھیج دیتی ہوں تو کیا اس طرح میری قربانی ہو جائے گی ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اپنے عزیز کو مقرر کرنا بالکل ٹھیک قربانی بالکل ٹھیک ہے نا یہ سر آپ دیکھیں یہ فورم اس وقت آپ کی امنگوں کا ترجمان بنا ہوا ہے آپ کے احساسات کا ترجمان بنا ہوا ہے بہت سی باتیں ہیں جو مجھے ابھی کرنی ہے اپنے پینلسٹ سے لیکن ایک اور کالج میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک جناب عید مبارک کون سا اگر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں رافی صاحب کویت میں موجود ہیں کیسے منائیں میں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے ابھی ہمارے کوئلے میں حاضری دی ہے تو آپ کو ان لوگوں بہت بہت یہاں پہ تو انشاءاللہ ہماری بہت چیز گزری ہے گھر والوں کے ساتھ ہے کویت میں گھر والوں کے بغیر ہے کیوں نا گھر والوں کے ساتھ ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ مطلب آپ وہیں وہیں پہ کویت بیس کرتے ہیں ہاں میں کویت میں بتاؤں اچھا ماشاء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کویت سے کال کی اور ناظرین بچھڑنے کا وقت ہے لیکن بچھڑیں گے بس کچھ لمحات کے لیے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے کس وقت کس ملک اور کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ جی۔ سب کو عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک کر رہی ہوں ہالینڈ سے ہالینڈ سے بہن آپ کیا محسوس کر رہی ہیں اس موقع پہ میں عید کے اس موقع پہ بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں آج ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ عید کی ہے اور آپ کا پروگرام بہت پسند آ رہا ہے لیکن ابھی یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے کہ یورپ میں رہنے والے بچے عید و الباع کے مقصد کو بھول جاتے ہیں یا کچھ خیال ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے